الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا سبا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن فلاح والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرص قوم ظلموا أنفسهم فآلقته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لیسو سواء نہیں ہے برابر من اہل الكتاب اہل کتاب سے ایک امت ایک جماعت قائمت قائم ہے کھڑی ہے یتلون پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں آنا اللہ رات کے حصوں میں وہ یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں یومنون باللہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے والیوم الاخر اور آخرت کے دن کے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کرتے ہیں نیکی کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرتے ہیں برائی سے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں کے اندر بلائیوں کے اندر وَأُولَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ نیکوں سے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی کریں وہ نیکی بلائی فلاں کرو ہو بے قدری کی جائے گی اس کی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جاننے والا ہے پرہزگاروں کو ان الذین کا فرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تو ہرگز نہ کام آئیں گے ان سے مال ان کے اولاد اولادہم اور نہ اولاد ان کی من اللہ اللہ سے شیا کچھ بھی صاب النارے اور یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے ہم خالدون وہ بھی اس کے ہمیشہ رہیں گے ماسالو ما یون فکون مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی حیات دنیا بیچ اس دنیا کی زندگی کے کا مسال ریحن جیسا کہ مثال ہوا کی فی صرف پالا ہو اصابت حرسا قومن پوچی وہ ایک قوم کی کھیتی کو انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر فعلا کا ہو پھر اس کو ہلاک کر دیا وما ظلمهم الله اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے ولكن انفسهم يظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں لیسو سواء نہیں ہے برابر آل کتاب کی پہلی آیتوں میں مذمت بیان کی برائی بیان کی کہ اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اعلی کتاب انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں اعلی کتاب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں شبہ پیدا ہوا کہ آیا سارے کے سارے اعلی کتاب یہود و نصارہ ایسے ہی تھے جواب دے دیا لہسو سوا سارے برابر نہیں ہے لہسو سوا نہیں ہے برابر اعلی کتاب میں سے ایک امت ایک جماعت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی اور اس طرح کے جو ان کے ساتھی تھے اور عیسائیوں کے اندر نجاشی حبشے کا بادشاہ عدی ابن حاتم اور بعض مفسرین کہتے ہیں مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں امتن قائمتن یہ نصارہ نجران نجران کے جو عیسائی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرے کے لیے بتیس آدمی ان میں سے تھے اور بارہ آدمی یا بائیس آدمی وہ حبشے کے تھے اور آٹھ آدمی روم کے تھے یہ سارے کے سارے عیسائی تھے لیکن جب ان تک دعوت پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب نے آپ کی دعوت کو قبول کیا صرف دعوت کو ہی قبول نہیں کیا بلکہ قرآن مجید انہوں نے پڑھا اور قرآن مجید پڑھ کر کے قائمت یتلون آیات اللہ آنا اللیل وہ جماعت رات کے وقتوں میں اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے ایک قول کے مطابق اس سے عشاء کی نماز مراد ہے لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اسے تہجد کی نماز مراد ہے کیونکہ یتلون یہ بھی سیگا جمع کا ہے اور پھر آگے یس جدون یہ بھی سیگا جمع کا ہے اگر تنہا امام کی قرآت کا ذکر ہوتا تو صرف یتلو ہوتا کہ وہ پڑھتا ہے کیونکہ عشاء کی نماز میں صرف امام پڑھتا ہے مقتدی تو نہیں پڑھتے تحجد کی نماز کے اندر یتلون آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے رہتے ہیں آنا اللیل وہم یسجدون یس جدون ہم یسلون وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں آل کتاب کے ان لوگوں کی اللہ نے مزا کی ان کی تعریف کر دی یہ کتنے نیک لوگ ہیں پھر ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے لوگ ہیں لہم اجران ان کو دو ثواب ملیں گے ایک رجل من اہل کتاب ایک مرد اہل کتاب کا آ منا ہی اس نے اپنے نبی کو بھی مانا و آ من محمد اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا اپنے نبی کو ماننے کا الگ ثواب ہوگا کیونکہ اس وقت ان کی نبوت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہو گئی تو پہلی نبوت منسوخ ہو گئی پہلی شریعت منسوخ ہو گئی اب اس نے آخری نبی کو قبول کر لیا آخری نبی پر وہ ایمان لے آیا اس کو دورا اجر و ثواب ملے گا اللہ تعالی بندے کے اعمال کی بڑی قدر کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی دولت ہو ایمان ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی قدر کرتے ہیں لیکن اگر ایمان نہ ہو تو پھر بندے کے عمل کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی جس طرح بعد کی آیتوں میں آتا ہے ان اعلی کتاب کی اور صفتیں یومنون باللہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے والیوم الاخر اور آخر کے دن کے کہ انہوں نے اللہ کو اللہ مان لیا اور انہوں نے قیامت کو مان دیا اللہ کو اللہ ماننے کا یہ معنی ہے کہ جس طرح اللہ کے نبیوں نے بتلایا کہ اللہ کو یوں مانو نہ کہ کہ یہود و نصارہ کی طرح یہودیوں نے کہا بن اللہ عیسائیوں نے باللہ وہ مانتے اللہ کو کہ وہ اللہ ذات میں بھی اکیلا وہ اللہ صفات میں بھی اکیلا وہ اللہ اپنے افعال میں بھی اکیلا ساری چیزوں کے اندر وہ اللہ اکیلا ہے لم یلد و اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ ولم یق اللہ کو احد اس اعتبار سے وہ الاخر قیامت کو بھی مانتے ہیں ان کا ایمان ہے ایک دن آنے والا ہے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا اللہ کی دربار میں ہمیں پیش کیا جائے گا اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت اور اگر برائیاں زیادہ ہوئی تو جہنم ہوگا اس کے علاوہ وہ یا مرون و انل حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے نیکی جس کو قرآن نے نیکی کہا جس کو اللہ کے نبی کی زبان نے نیکی کہا اس نیکی کے کرنے کا حکم دیتے ہیں بناوٹی باتیں نہیں کرتے بناوٹی باتیں اللہ سے معتبر نہیں ہیں بلکہ جس کو کتاب اللہ نے نیکی کہا جس کو حدیث رسول اللہ نے نیکی کہا یا مرون بالمعروف خود بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے یہ کام کرو جس طرح حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنیا آتے میں سوالات ونہا عن معروف اے میرے بیٹے پہلے خود نماز قائم کر اپنے نفس کو مکمل کر جب تو خود نمازی بن جائے گا اس کے بعد وامر بالمعروف نیکی کا حکم کر برائی سے منع کر اور نصیحت تب ہی کارگر ہوگی اس آدمی کی اپنی زندگی ایک نمونہ بن جائے وہ آدمی خود نیک و کار ہو وہ آدمی خود نیکوکار ہو اور پہلے کئی دفعہ مثال گزری یہ بات عموماً اثر انداز نہیں ہوتی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت ایک بچہ لے کے آئی اور کہا کہ جی یہ گڑ کھاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو کر لے آؤ وہ عورت دوسرے دن اپنے بچے کو لے کے گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے گوڑ نہ کھایا کرو عورت نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے اتنی ہی بات کرنی تھی تو کل آپ کہہ دیتے نا مجھے دوبارہ نہ آنا پڑتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل چونکہ میں نے خود گوڑ کھا لیا تھا اس لیے میں اس کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ جو کام میں خود کرتا ہوں اس کام سے میں دوسروں کو کیسے روکوں پہلے وہ اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنائے یا مرون بالمعروف و یا نونا انل برائی سے روکے کہ جس چیز کو شریعت نے برا کہا پھر وہ یو سارے عرون جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں بلائیوں میں دوڑتے ہیں کہ نیکی کے کام کی طرف وہ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر یہ صفت بدرجہ عتم پائی جاتی تھی کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے تھے کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں یہ کام پہلے کروں دوسرا صحابی یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں یہ کام کروں یو سارے ہوں نہ پھر خیرات اسی طرح اعلی کتاب کے یہ مومن دوڑتے ہیں جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں وہ اولا مین صالحین ان کا نتیجہ بیان کر دیا یہی لوگ ہیں مین صالحین نیکوں سے کہ یہ لوگ نیک ہیں اب قرآن مجید نے کیسے عجیب انداز میں ان کی مدہ بھی کر دی ان کی تعریف بھی کر دی اور ساتھ صالح ہونے کا ایک تمغہ بھی دے دیا بتلا دیا کہ آدمی نیک کس طریقے پر ہوتا ہے آدمی نے کس طریقے پر ہوتا ہے کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے اللہ کو بھی مانے ضروریات دین کو بھی مانے امر بالمعروف بھی کرے نئی انل منکر بھی کرے نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ دوڑ کے جائے سمجھو کہ وہی آدمی نیک ہے ویسے دنیا کے اندر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں میں بڑا نیک ہوں لیکن نیکی کے لیے قرآن مجید نے کچھ اصول اور کچھ شرطیں بتائی ہیں وہ مایہ من خیر اور جو بھی کریں وہ نیکی فلاں فرو ہو پھر ہرگز نہ بے قدری کی جائے گی اس کی اعلی کتاب کے لوگ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوگی ذرا بھی اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے شکور شکور کا ویسے تو لفظی معنی آتا ہے شکر کرنے والا شکر گزار لیکن یہاں اللہ کی صفت ہے معنی مراد ہوگا قدر دان کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی قدر و منزلت ہوگی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو کہ اس کو پتا ہے کہ کون سا انسان دل کی محبت کے ساتھ نیکی کا کام کرتا ہے کون سا انسان دل کی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور کون سا انسان منافقت کے طور پر یہ کام کرتا ہے ریاکاری کے طور پر یہ کام کرتا ہے واللہ علیم بالمتقین اللہ پرہزگاروں کو جانتا ہے اسی کے مطابق جزا بھی ہوگی اسی کے مطابق سزا بھی ہوگی ان لذینہ کا فروغ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیع بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہے کافرو فروح کتاب میں سے ہوں چاہے کافرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں لن تغنی عنہم اموالہم ہر گز نہ کام آئیں گے ان سے مال ان کے کہ اللہ کے عذاب سے ان کے مال ان کو چھوڑا لے اولاد ان کو چھوڑا لے نہ جینا لان تو جا تاکیدی ہر گز نہیں کام آئیں گے ان سے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی من اللہ ہے بلکہ بائیسویں بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جب ایک آدمی اپنے ماتحتوں کی اپنے آل و عیال کی تربیت نہیں کرتا بے دین بن گئے اللہ کی طرف سے سزا ملی تو وہ کہیں گے ربنا انا اپانا سادان بار فا و سبیلا اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اطانا ساد اطانا ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی و کوبارا آنا اور اپنے بڑوں کی فاض الصبیلا انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا ربنا آتہم ضیفین من العذاب یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے والعنہم لعنن کبیرہ اور ان پر بڑی لعنت بھی کر کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا نہیں انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین نہیں کی انہوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی جب یہ اولاد یہ ماتحت لوگ اللہ کی دربار میں درخواست کریں گے پھر اسی طرح وہ مال جو مال جمع کرتا ہے نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ نہ جائز کی پرواہ نہ ناجائز کی پرواہ مال جمع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جو جمع کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا تو یہ حیت القرا ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر کے اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا اور وہ سانپ اس کے رخساروں کو کھائے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ اب تو اس کا مزہ چکھ اللہ کے عذاب سے یہ کہاں چھوڑا سکیں گے لن ولا اولادم من اللہ شیعہ مال بے شک کمائے لیکن حلال کا کمائے اور حلال کی راہ میں خچ گئے وہ اولائی کا صاب النار یہی لوگ ساتھی آگ کے اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ ان کو ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا کیونکہ یہ کافر ہیں ماسل و مایون فکون ایک اور سوال مقدر کا قرآن مجید نے جواب دیا سوال یہ پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ کافر رفائی کام کرتے ہیں کہیں سرائے بنا دی کہیں راستہ بنا دیا کہیں کچھ اور بنا دیا یہ مال تو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے ان نفقوں کا ان مال مال کا کا اس اس کیا نتیجہ آیا پر کوئی ثواب مرتب ہوگا اللہ نے فرمایا اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا مثال دے کے بعد سمجھائی پہلے تو وہ ذہن کے اندر رکھ لو پہلے کئی دفعہ گزری سونن ابی داود کے اندر حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جو مال خرچ کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں ظاہری طور پر وہ نیکی کا کام ہے راستہ بنا دیا پانی بنا دیا کوئی اور کام کر دیا فرمایا اس پر ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا کیا نتیجہ مرتب ہوگا فی دنیا یا تو صرف دنیا کے اندر ان کو کھانا دیا جاتا ہے بس اور یا لوگوں کی شاباش ہے باقی آخرت کے اندر اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں یا مثال دی مسال و مایون فکون فی عاضل حیات دنیا کا مسئلہ ریخن جیسا کہ مثال ہوا کی فیا اس میں پالا سخت شدید قسم کی سردی ہو اصابت ہر سا وہ ہوا پہنچی اس قوم کی کھیتی پر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس کو ہلاک کر دیا کہ بے شک انہوں نے مال خرچ کیا لیکن کفر کی آندھی آئی اس نے ان کے ان نفقات کو ان خرچوں کو تباہ و برباد کر دیا کفر کی آندھی نے ان کے خرچوں کو تباہ و برباد کر دیا ظالم ہو نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کہ اللہ نے تو کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے ظلم اپنی جانوں پر خود کیا کام وہ کیے جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے ان کو روکا تھا اللہ نے ان کو منع کیا تھا یہ کام نہ کرو پرہیز بتائی تھی دیکھو نا ایک مریض ہے ایک بیمار آدمی ہے ایک بیمار آدمی ہے اس کو ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے کہ جی فلاں چیز مت کھاؤ فلاں کام مت کرو اب یہ پرہیز ہے اگر وہ پرہیز کرے گا تو نتیجہ بہتر ہوگا اور اگر جس کام سے جس چیز سے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا وہی چیز وہ استعمال کرے بیماری بڑھ جائے تو یہ ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہوگا یہ قصور تو اس کا اپنا ہوگا یہ قصور اس کا اپنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نفع کی چیزیں بھی بتلا دی نقصان کی چیزیں بھی بتلا دی اب جو آدمی جان بوجھ کر کے نفع والی چیزوں کو چھوڑ کر کے نقصان کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو یہ زیادتی اپنی جان پر یہ خود کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کیونکہ اللہ تو بندے کے اوپر ماں سے بھی زیادہ شفیق ماں ماں سے بھی زیادہ مہربان اللہ ہے اس لیے اللہ ظلم نہیں کرتا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام کو سیکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے Allah Alhamdulillah. اللهم يسر اللهم إنا ربنا تقبل منا صلى الله تعالى على خير تو